شعبہ نے ابو عمران جاؤنی سے انہوں نے عبداللہ بن سامد سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت کی جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ رکھو پھر اپنے ہمسایوں میں سے کسی ضرورت مند گھرانے کو دیکھو اور اس میں سے کچھ اچھے طریقے سے ان کو بھجوا دو صحیح مسلم حدیث نمبر 6689